والصلاة والسلام على سید المرسلین اب توجہ کے ساتھ بیٹھ کر باپا کا نیا مناجات اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اسلام میں کھڑے ہوں بیٹھ جائیں ادعونی استجب لکم وقال ربکم ادعونی استجب لکم اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا تو آنکھیں بند کر کے رب کے بارگاہ میں آئیے مل کر دعا کرتے ہیں مناجات کرتے ہیں لاج رکھ میرے دستے دعا کی مولا تو خیرات دے دے لاج رکھ میں اپنی رحمت کی اپنی عطا کی کرنا کرم میرے مرشد خدا کی بی جرم قصور خطا عفو اپ بیچر خطا کی عطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے عفو بیچر مو تو

چھوپا تجھے زین العابدین کا واسطہ اور فنا کی انشاءاللہ اس حرمت والے مہینے کی آج آخری رات ہے اس محرم الحرام کی بھی آج آخری رات ہے یا اللہ اس ماہ مبارک کا واسطہ بولا اپنی رضا کی تو خیرات دے دے اللہ تبھی خیرات دے دے کرنا رحمت رکھنی نایت صدا مجھ پہ اپنی دائی اور ریزارانی دائیوی اور ہتنی ریزارانی اپنی اپنے نبی کی ولا کی میرے مولا تو دے دے اپنی اپنے بارگاہ میں سارے جرموں کا اعتراف ہے سارے جرموں کا اعتراف ہے ہم کیسے ہیں اللہ یہ تو تو جانتا ہے ہم کیسے یہ تو جانتا ہے ہم بڑی دور دور کے سفر کر کے تیری بارگاہ میں اس وقت حاضر ہے اے رب کریم جہاں چالیس نیک بندے جمع ہو اس میں تیرا ولی ہوتا ہے یا اللہ ہم تو ہم تو جیسے تب تو جانتا ہے ان ہزاروں عاشقان رسول میں تیرا کوئی تو نیک بندہ ہوگا کوئی تو ہوگا جسے تو پسند کرتا ہوگا اے اللہ تجھے تیرے اسی نیک بندے کا واسطہ یا اللہ مانتے ہم بگڑے ہوئے مگر بولا اے بولا ہم واقعی سدھرنا چاہتے ہیں ہم مولا بدلنا چاہتے ہم اچھے نہیں ہیں ہم اچھے نہیں ہیں ہمارا کیونکہ تو تو بندوں کے چہرے کو تھوڑی تو تو ان کے دل اور ان کی نیتوں کو دیکھتا ہے اللہ ہمارا دل بڑا گندا ہے ہماری نیتیں کب پاک صاف ہوگی ہمارا دل کب ستھرا ہوگا ہمارا ذہن کب ستھرا ہوگا ہمارا کردار کب باقی سا ہوگا تیرے پسند کے بندے کب بنیں گے یا اللہ اب تو کبھی بھی مر جائیں گے کبھی بھی مر جائیں گے کبھی بھی مر جائیں گے

اسلامی بڑی بڑے نازک لمحہ بڑے نازک لمحے کی دعا کی ہے باپا نے کہ نزا کے وقت شیطان ماں کی صورت اور باپ کی صورت میں آتا ہے وہ یہودی اور عیسائی بننے کی باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا یہودی اور عیسائی ہو جا کہ وہ دین اچھا ہے دوست احباب عزیز و اقارب کی صورت میں آتا ہے اور ہمیں دین بدلنے کی دعوتیں دیتا ہے اگر اس وقت اللہ کی رحمت نے نہ تھاما اللہ کی رحمت نے نہ تھاما مکر شیطان اٹھانا نظر میں رو تو جا کی کی میرے مولا تو خیرات دے اے مجری چینل پر موجود اسلامی بہنوں آؤ خاص یہ دعا کرو اس بے پردگی نے ہمارے معاشرے کا بیڑا گر کر کے رکھ دیا ہے تباہ برباد کر کے رکھ دیا ہے اے اللہ تو ہمارے باپا کی انتجا قبول کر لے دے پرداب بیٹوں کو ماں بہنوں سبھی عورتوں کو ہم سبھی کو ہتھی حیا دے مب جگمگاتی رہے قبر عطا رب ہن نانو من من منفا تا د فضل عطا کی میرے مولا تو رات دے دے تا فض لو و رحم عطا کی میرے مولا دعا کی لاج کی اپنی عطا کی میرے مولا خیر رات دے دے مستیوں پہ خودی اور فنا کی میرے ماں ساکی اپ جرمو قصور خطا کی میٹھے اسلامی بھائی ہم لوگ دنیا کی محبت میں اتنے آگے نکل گئے اتنے آگے نکل گئے کہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت اس کی ولا اللہ کی چاہت اور اس کی طرح لو لگی رہے ان تمام کیفیات کو جیسے ہم بھول سے گئے مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے اللہ مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے اللہ مانند شمع تیری طرف لو کو